کہہ رہا ہوں بچے نئے بڑھ ش الشيء محمد تعالیٰ ہے دیکھیے the master of bank the master of lot ایس ای کے جزیرت کی جزیرت ذرا کہ طرح کے ایمان کیا کہتا ہے ایمان ایمان یہ یہ کہتا ہے ہے کہ جان مطلب نہیں جو ہے تمہارے لیے جو ہے میں نے کی بات ہے تمہارے لیے جو ہے یہ مفید بات ہے اور اگر تم نیتوں کے ساتھ میں ہو تو نیتوں کے ساتھ میں ہونے سے جو ہے اللہ تبارک کا تعالیٰ کے کنیکشن جو ہے وہ کسی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم نیتوں کے ساتھ نیتوں کے ساتھ میں رہو گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ سب لیکن کیا بات ہے سرکار سے جو ہے ہمارا خیال اگر سرکار نیتوں کے ساتھ میں آپ کا یہ بھی فائدہ لیکن اگر سرکار جو ہے نیتوں کے ساتھ میں کر کے اپنے آپ کو کرنے کے ہمارا کیا ہوتا سپورٹ ادھر تو یہ ہمارا خیال کیا سرکار نے یہ تو بات بول لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کی ہے کہ ہم کو جو ہے یہ سبق ہے سکھایا گیا یو ہیواس یوریٹ ادر وائز ڈباب ادر وائز ڈر نواب تو ان کے وسیلے سے ہی نماز ہماری مقصود ہوتی ہے ہے نماز پوچھے ہم کو جو ہے بوتھے آدم کے وسیلے سے ملنے والی تھی ہم کو نماز جو ہے شیخوں کے وسیلے سے ملنے والی تھی تو اللہ تبارک نے جو ہے پہلے سے ہی نیکوں کا جو سی ایک اسے دے چکے بس میں اسی بات پر جو ہے تھوڑی تھی تک میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اسی کے بجائے مولانا ساتھ میں جو ہے یاد دلایا کہ ٹائم بہت کم ہو گیا ہے تھوڑا بولنا الحمد للہ میں نے تھوڑا بھی بولا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سب کچھ بول دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کو قبول کرے اور اللہ ہمارا بنے کو بھی کرے گا وہ چلے کہ باپ بنے وہ بنے کے سنا میں بنے رضا کی رضا رداگے اور ہاں، ہاں، رضا کے وسیلے سے جو ہے ہم جو ہے کہ بابا وہ چلے کہ باپ بنے وہ پھول گرے کے دل میں بنے اور سوا کے چلے سنا میں بنے ہمارے بابا آپ سے جام